دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حکومت سے محروم کر دیتا ہے خدا وہ خدا ہے کہ جب عزت دینے پر آئے تو عزت دے دیتا ہے اور جب زلیل کرنے پر آئے تو ایسا زلیل کر دیتا ہے کہ وہ آدمی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کر دیا کہ میں عزت بھی دیتا ہوں ذلت بھی دیتا ہوں حکومت کو دیتا بھی ہوں اور چھین بھی لیتا ہوں اور ایسا اللہ پاسا پلٹ دیتا ہے ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا گیا حکومتوں کے مالک بادشاہت کے مالک شان اور روب اور دبدبے کے مالک لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو کسی کو اس حکومت پر بیچتا ہے وہ حملہ کرتا ہے پوری حکومت کو تحس تحس کر دیتا ہے اور ان بڑے بڑے بادشاہوں کو ایسا ذلیل کر دیتا ہے کہ وہ راستے میں بھیک مانگتے ہو جاتے ہیں ایسا ان کی جانوں کو خطرہ پڑتا ہے کہ چلا رہے ہیں ہمیں کوئی بچاؤ ہمیں کوئی سہارا دے دو ہمیں کوئی سائم بنا دو ایسی تلاش میں رہتے ہیں اور ریفیوجی بن کر ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں اور جب وہ اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو ایسی قوم جو بالکل زلیل ہے پست ہے سلیوری میں زندگی گزار رہی ہے غلام کہی جاتی ہے اللہ جب اٹھانا چاہتا ہے ایسا اٹھاتا ہے ایسا اٹھاتا ہے کہ بڑی بڑی حکومتوں کا مالک انہیں بنا دیتا یہ اللہ کی قدرت ہے ہم نہیں دیکھتے الیکشن کے موقع پر کہ ایک پارٹی جس سے بڑی امید ہوتی ہے کہ ہم ہی الیکشن جیتیں گے ہم ہی سب کچھ کر جائیں گے لیکن اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے جنہیں بہت امید ہوتی ہے کہ ہم میجورٹی سے ون ہوں گے میجورٹی سے ون ہونا تو دور کی بات ہے وہ الٹے گرتے ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں اور وہ پارٹیز جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیرنا چاہتا ہے تو جن کو یہ حال تھا کہ مائنوریٹی سمجھا جاتا تھا اللہ جب موقع دیتا ہے تو وہ بڑی بڑی کرسیوں کو جیت کر حکومتوں کے مالک بن جاتے ہیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے عزت دینا بھی میرے ہاتھ میں ذلت دینا بھی میرے ہاتھ میں اور اگر اللہ دنیا میں ظلم کرنے والے کو کچھ موقع دیتا ہے کچھ چانس دیتا ہے کچھ عزت ملتی ہے تو اسے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کہتا ہے ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں ہم اسے ریلیز کر دیتے ہیں اور ایسا ڈھیل دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے میں کمال کر رہا ہوں اسے پتا بھی نہیں ہے ایک وقت آتا ہے ہم اسے پکڑ کر پٹک دیتے ہیں اللہ فرماتے میں محلت دیتا ہو لیکن میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور اللہ کی پکڑ کو اللہ خود بیان کرتا ہے انش رب کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو تہس تمس کر کے رکھ دیتا ہے ابھی تو یہ تین ملک تقسیم ہوئے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش لیکن پہلے تو یہ تینوں ایک تھے بہت بڑا وہ ملک تھا اور اس ملک پر مغل کی حکومت تھی سلطنت جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ مغل ایمپرس کی وہاں پر سلطنت تھی اور اتنے بڑے ملک کے یہ لوگ مالک تھے ہر جگہ پر مغل امپرر کی جاہو جلالی ان کی شان و شوکت تھی اور بڑے ان کے جلوے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوا اور جب دیے ہوئے دین کی ناقدری ہوئی اسلام اور مسلمانوں کے سب کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا وہ اگرچہ مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا اپنے مذہب کی فکر نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پٹک دیا ایسا پٹک دیا کہ وہ علاقہ جہاں پر مغل حکومتیں ہوا کرتی تھی آج کتنے علاقے ویسے ہیں کہ وہاں پر اذان دینے کی بھی پرمیشن نہیں رہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے اس کی قدرت ہے خود کہتا ہے اللہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہ اگر تم بگڑو گے تو ہم پلٹ دیں گے تمہیں اور دوسری قوم کو تمہاری جگہ پر لا کر کھڑا کر دیں گے تم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا اسلامی حکومت تھی اندلس جسے آج ہم سب اسپین کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کی حکومت تھی ان دلست تو مسلمانوں کے پاس تھا کیا جاہو جلالی تھی اس زمانے میں مسلمانوں کی جب وہ اندلس کے مالک تھے اور اندلس ان کی حکومت میں تھا لیکن یہ اندلس پین کیسے بن گیا اسے تو اندلس کہا جاتا تھا وہ اسپین کیسے بنا اس کے بارے میں ایک قول تو یہ بیان کیا گیا سب سے پہلے تو میں یہ بتلاؤں کہ وائی کہا جاتا تھا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدنا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں جب بہت بڑا طوفان آیا تھا اور سب کچھ ختم کر دیا گیا تھا اللہ نبارک و تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ذریعے سے پھر دنیا کو آباد کیا پھر لوگ آباد ہونے لگے اور وہ قوم جو اندلس میں آباد تھے اس قوم کا نام اندلش تھا ایس ایچ اندلش تھا لیکن بعد میں عربوں نے اس کو شین کو سین سے بدل دیا اور لوگ اسے اندلس کہنے لگے تو یہ ریزن ہے کہ اسے اندلس کیوں کہا جاتا ہے آج اسی اندلس کو لوگ کہتے ہیں کی وجہ یہ ہے کہ جو رومی بادشاہ وہاں پر حکومت کیا کرتا تھا اس کا نام اشبان تھا اور اس اشبان بادشاہ نے جس شہر کو آباد کیا تھا اس کا اس نے نام رکھا تھا اشبانیہ اور اشبانیہ کا ورڈ لوگوں کی زبان پر چڑھتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا وہ اسپانیہ بنا اور اسپانیہ سے اب وہ اسپین بن چکا ہے آئیے آج میں آپ کو لے کر جاؤں تاریخ کے اس جروکھے میں کہ وہ و مسلمانوں کی حکومت کیسے اسپین بن گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلی گئی کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا اندلس کا بادشاہ تھا ایک کیتھولک بادشاہ ایک عیسائی بادشاہ جس کا نام تھا کنگ روڈرکس یہ بادشاہ وہاں پر حکومت کیا کرتا تھا بڑی اس کی جاہو جلالی تھی اسپین کے علاقے پر بھی اس کی حکومت تھی اور مروکو کا جو کوسٹل ایریا تھا ساحلی علاقہ تھا وہاں پر بھی اسی کی حکومت تھی لیکن یہ کنگ روڈرکس ظالم تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا اور ایک سب سے بڑی خرابی اس کی یہ تھی کہ جوان لڑکیوں کو اپنی حکومت میں خدمت پر رکھتا اور پھر ان کے ساتھ میں بدکاری اور ایڈلٹری کا معاملہ کرتا اور لڑکیوں ہی کے ساتھ نہیں چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکوں کو یہ پکڑ کر لے کر جاتا اور ان کے ساتھ میں لواطت کا اور یہ غلط معاملہ کیا کرتا تھا تو لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ میں یہ بدکاری کا معاملہ کیا کرتا تھا لیکن ایسی اس کی جاؤ جلالی تھی کہ وہاں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے اور یہ اسی طرح ظلم کر رہا تھا اسپین کا علاقہ اس کے پاس مرکو کا پورا ساحل علاقہ اس کے پاس ایک دن اس نے یہ کیا کہ وہاں پر مرکو کا جو بادشاہ تھا ساحل علاقہ اس کے اندر میں تھا لیکن جو حکومت تھی مورکو کی اس کا جو وہاں پر سردار تھا جس کا نام تاریخ میں کاؤنٹ جولین بیان کیا گیا ہے کاؤنٹ جولین کی بیٹی کو ایک مرتبہ پکڑ کر لایا اور اس نے اس بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کر دیا کاؤن جولین کی ایک چھوٹی سی حکومت ہے مورکو میں اور جب اس کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ تل ملا اٹھا کہ اس نے میری بچی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اب میں روڈرکس کو نہیں چھوڑوں گا اس نے اپنی ایک فوج تیار کی ایک آمی تیار کی لیکن وہ بہت چھوٹی تھی ارادہ بھی کیا کہ جا کر اسپین پر روڈرکس پر حملہ کرو لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ اتنی بڑی حکومت کا میری چھوٹی سی آمی مقابلہ نہیں کر سکے گی لیکن اندر ریونج کا جذبہ ہے اپنی بیٹی کی عزت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اسے یہ پتا چلا کہ نارتھ افریقہ میں مسلمانوں کی فوج آگے بڑھ رہی ہے بن نصیر کے سرکردگی میں نوت افریقہ میں مسلمانوں کی فوج آگے بڑھ رہی ہے اور کئی ممالک کو انہوں نے پتا کر لیا ہے کاؤن جولین فورن موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا جو اس زمانے میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور ان کو جا کر اس نے ریکویسٹ کی کہ دیکھو اندلس کے لوگ سپین کے لوگ بڑے ظلم کے شکار ہیں روڈرکس بڑا ظالم بادشاہ ہے انسانوں پر ظلم کر رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے میرے پاس اپنی ایک آمی موجود ہے موسیٰ بن نصیر تم مجھ سے ہاتھ ملاؤ تم اور ہم دونوں مل کر حملہ کرتے ہیں اور اس روٹرک بادشاہ کو جو اسپین کے اوپر حکومت کرتا ہے ہم اسے تباہ اور برباد کر دیں گے موسیٰ بن نصیر کمانڈر ہے انہوں نے فورن میسج بھیجا اپنے خلیفہ کو اس زمانے میں خلیفہ ہے ولید ابن عبد الملک ان کو یہ میسج بھیجا کہ ایسی پوزیشن ہے اسپین میں ظلم ہو رہا ہے ہم نارتھ افریقہ میں موجود ہیں اگر آپ کا اشارہ ہو تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں ولید ابن عبد الملک جو خلیفہ تھے انہوں نے بن نصیر کو میسج بھیجا یس تمہیں اجازت ہے لیکن یاد رکھنا الرٹ رہنا کہیں تو مصیبت میں نہ پھنس جاؤ بن نصیر کو پرمیشن مل گئے اپنے سارے فوجیوں کو انہوں نے جمع کیا اور یہ کہا کہ ہم فوراً مقابلہ نہیں کریں گے میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناتا ہوں اور تنچہ کے مقام سے ہماری یہ جماعت چلے گی چھوٹی چھوٹی آمی اور تمہارا کام ہے اسپین کے جو دیہات کے علاقے ہیں وہاں جا کر اٹیک کرو دیکھو ریئیکشن کیا ہوتا ہے معاملہ کیا ہوتا ہے بن نصیر نے چھوٹی چھوٹی جماعت کو چھوٹی چھوٹی آمیز کو ایک ایک گاؤں میں بھیجنا شروع کیا وہ تنجہ کے مقام سے جا رہے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور بن نصیر کو کامیابی مل رہی ہے ادھر کامیابی بھی ملتی رہی اور پورے اسپین کا خاکہ اور اندلس کی جو طاقت ہے اور کنگ روڈرکس کا جو پاور ہے اس کے بارے میں اسے اندازہ ہو گیا موسا بن نصیر نے ایک آدمی کو کمانڈر ان چیف بنایا جس کا نام آج بھی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا ہے وہ کمانڈر تھے تاریخ ابن زیاد تاریخ بن زیاد کو کہا کہ اب میں تمہیں اس فوج کا کمانڈر بناتا ہوں سیون تھاؤزینڈ سات ہزار کا لشکر دیا اور کہا اللہ کے نام پر نکل جاؤ اور سپین کی زمین پر اندلس کی زمین پر داخل ہو جاؤ تاریخ ابن زیاد کمانڈر اور جنرل بن کر سیون تھاؤزینڈ کی آرمی لے کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور تاریخ ابن زیاد وہ تاریخی انسان ہے جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے انجام دیا تاریخ ابن زیاد سیون تھاؤزینڈ کی فوج لے کر چار کشتیوں میں انہوں نے دریا کے دریا سے سفر کیا ہے چار کشتیاں تھی بڑی بڑی کشتیاں سٹیمرز بنائی گئی تھی اس میں ابن زیاد نے سیون کی لے اور وہ روانہ ہو گئے افریقہ سے نکلے ہیں اور ایک ساحل کے اوپر یہ لوگ اترے ہیں اس ساحل کو جبل تاریخ کہا جاتا ہے جسے آج کے زمانے میں جبرالٹر کہا جاتا ہے جبرالٹر یہ ایکچولی عربک سے بنا ہے ایکچولی ورڈ ہے جبل تاریخ تاریخ کا پہاڑ کیونکہ وہ وہاں پر تاریخ ابن زیاد اترے تھے اسی کو ٹویسٹ کر کے جبرالٹر بنا دیا گیا ہے جبرالٹر پر اترنے کے بعد تاریخ ابن زیاد اپنی سات ہزار کی فوج کو لے کر تیار ہے ادھر روڈرکس کو پتا چلا کہ جبرالٹر کے مقام پر مسلمانوں کا لشکر وہاں پر پہنچ گیا ہے تاریخ ابن زیاد کا لشکر پہنچ گیا ہے روڈرکس نے فوراً اپنے وزیر کو اور اپنے کمانڈر کو جس کا نام تھیوڈی بن بیان کیا گیا ہے اس کو بھیجا کہ تم جا کر مقابلہ کرو وہ آیا اس نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن مسلمانوں نے اسے شکست دے دی ہے وہ سیکنڈ اٹمپٹ آیا پھر آیا پھر کوشش کی پھر ہار گیا اس وزیر نے اپنے بادشاہ کنگ روڈرکس کو یہ میسج بھیجا کہ پتا نہیں یہ مسلمان قوم کیسی مضبوط قوم ہے اس کے یہ ورڈز ہے کہ یہ آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے ابلے ہیں جتنی بھی طاقت لے کر جاتا ہو ہم مار کھا کر ہی واپس آتے ہیں اس لیے کنگ روڈرکس کو یہ کہا کہ اب آپ خود آؤ پوری فوج کو لے کر آؤ ہم سب مل کر حملہ کرتے ہیں ادھر تاریخ ابن زیاد کو کو پتا چلا کہ کنگ روڈرکس اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور کنگ روڈرکس سیونٹی کی آمی لے کر آیا ستر ہزار کی آمی لے کر وہاں سے کنگ روڈرکس چلا ہے ادھر تاریخ ابن زیاد نے بن نصیر کو میسج دیا انہوں نے پانچ ہزار اور بھیج دیے اندازہ لگاؤ مقابل میں روڈرکس لے کر آیا ہے سیونٹی تھاؤزینڈ کی آمی کو جو بالکل ویپن سے مسلح ہے اور ادھر تارک کے پاس seven plus five twelve thousand کی آمی اور وہ کراؤن جولین کی ایک چھوٹی سی آمی بھی ان کے ساتھ تھی ادھر لڑائی ہونے والی ہے ادھر تاریک ابن زیاد رات کو سوئے ہوئے ہیں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا اور حضرت اور تاریخ ابن زیاد کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر ہے حضرت عثمان ہے حضرت علی ہے خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے اور دوسرے صحابہ ہے اور سب کے حقوں میں ہتھیار ہے تلوار اور تیر لے کر سب کے سب نکل رہے اور چل رہے ہیں فرمانے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب چل رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تاریخ ابن زیاد کے پاس پہنچے خواب میں تو کہا تارے آگے بڑھتے جاؤ یہ حضور کے جملے ہیں تاریخ آگے بڑھتے جاؤ اور تاریخ ابن زیاد کہتے ہیں یہ جملہ میں نے سنا اور پھر مجھے خواب میں بتایا گیا کہ حضور خلفاء راشدین اور صحابہ یہ سب کے سب اسپین میں داخل ہو گئے فرماتے ہیں کہ اٹھنے پر مجھے پتا چل گیا کہ بشارت مل چکی ہے یہ کامیابی مسلمانوں کی ہوگی مسلمانوں کو نصیب ہوگا اللہ اندلس کو پتا کر دے گا انہوں نے اپنے فوجیوں کو بلا کر کہا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے خواب میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی پوری فوج خوش ہو گئی اب وہ وقت آ گیا لڑائی کا وقت بارہ ہزار کا یہ لشکر کاؤنٹ جولین کی چھوٹی سی آمی اور سامنے سیونٹی تھاؤزن کا روڈرکس کا لشکر موجود ہے اس وقت تاریخ ابن زیاد جو چار سٹیمر لے کر آئے تھے جو کشتیاں لے کر آئے تھے اور بعد میں پانچ ہزار کی آمی جن کشتیوں میں آئے تھے تاریخ ابن زیاد نے آرڈر دیا تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے ساری کشتیاں جلا دی گئی جبرالٹر میں ساری کشتیوں کو جلا دیا گیا اور پھر تاریخ زیاد کھڑے ہو کر دیتے ہیں اے اب دو ہی راستے ہیں یا جیت یا موت پیچھے دریا ہے کشتیوں کو جلا دیا گیا ہے اس لیے بھاگنے کے کوئی چانسز نہیں ہے آگے دشمن کی فوج ہے دو ہی راستے ہیں یا مرنا ہے شہید ہونا ہے یا فتح کو حاصل کرنا ہے اب ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں اللہ کا نام لو اور مقابلہ کرو اور اس ظالم کے ظلم کا خاتمہ کرو اور تاریخ گواہ ہے کہ جبران پر سے یہ کو یہ لوگ چلے ہیں وہاں سے کنگ روڈرک چلا ہے گمسان کی لڑائی ہوئی ہے آٹھ دن تک لڑائی ہوتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا مسلمان کامیاب ہو گئے اندلس فتح ہو گیا اندلس میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا گیا اندلس میں اسلامی پرچم لہرا گیا مسلمانوں کی حکومت ہو گئی اور مسلمانوں نے اندلس میں مسجدوں کو تعمیر کرنا شروع کیا مسجد پر مسجد بنتی گئی کئی مسجدیں بن گئی قرطبہ مسجد کورڈوبا موسک اسی زمانے میں بنائی گئی وہ مسجد بن گئی بہت بڑا الحمرہ نام کا پیلس بنایا گیا الحمرہ گارڈنز کو بنایا گیا اور ایک بہت بڑا مدرسہ بنا جس کا نام المدرسہ رکھا گیا یہ وہ مدرسہ تھا جہاں پر پھر بڑے بڑے علماء تیار ہوئے امام شاطی رحمت اللہ علیہ نے اسی مدرسے میں پڑھا علامہ قرطبی نے اسی مدرسے میں پڑھا علامہ ابن حسب نے اسی مدرسے میں پڑھا علامہ ابن رشد نے اسی مدرسے میں پڑھا یہ ٹاپ لیول کے علماء ہیں جنہوں نے المدرسہ نامی ستارے میں اندلس میں تعلیم حاصل کی ہے اور دنیا میں دین کی بڑی بڑی خدمات انجام دی کیا جاو جلالی تھی مسلمانوں کی کیا شان و شوکت تھی مسلمانوں کی اس زمانے میں ایسی ایسی چیزوں کو تعمیر کیا گیا آج ہم لوگ وہاں پر ٹورسٹ اٹریکشن بن چکا ہے لوگ اسی کرتوبا کی مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جو کل تک کرتوبا کی مسجد تھے آج اسے کردوبا کتھیڈرل کہا جاتا ہے وہ الحمرہ پیلس وہ الحمرہ گارڈنز کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں one of the seven wonders of the world وہ الحمرا گارڈن تھے اس زمانے کے جو seven wonders of the world تھے اس میں ایک وہ الحمرا گارڈنز تھے ایسی مسلمانوں کی جاہو جلالی ہے شان و شوکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے پورا انگلس مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام جو میں نے تمہیں شروع میں سنایا لوپی منت اللہ نے فرمایا میں حکومت بھی دیتا ہوں اور حکومتوں کو چھین بھی لیتا ہوں اللہ نے اتنی چاہو جلالی نصیب فرمائی تھی ان تک مسلمانوں کی اسلامی حکومت تھی لیکن جب اس نعمت کی ناقدری کی گئی جب وہاں سے دین ختم ہونے لگا جب عیش قدے وہاں پر بننے لگے اور تعیش کے تعیش قدے بننے لگے معاملہ پلٹنے لگا بات بدلنے لگے حالات بگڑنے لگے اور کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی قوم عیش کے نشے میں آ جاتی ہے اور گھمٹ کے نشے میں آ جاتی ہے تو اپنے فیوچر کو بھول جاتی ہے یہی ہوا کہ فیوچر پلاننگ نہیں ہوئی آگے کیا کرنا ہے پتا نہیں چلا بس اپنی جاؤ جلانی میں مانو دولت میں اسی طریقے سے وہ آگے بڑھتے گئے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ پتا نہیں اور مسجدیں کیوں برباد ہو گئی اور وہ عیش کدے کیوں آباد ہو گئے بالکل زمانہ پلٹ گیا اور مسجدیں خالی ہو گئی بڑی بڑی مسجدوں کو تعمیر کیا تھا مسلی نام کے نہیں ملتے تھے بڑے بڑے ادارے بنائے گئے جس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی اسلام ختم ہونے لگا اللہ کے ماننے والے ختم ہونے لگے اور قرآن کا اعلان ہے کہ جب تم روگردانی پر آ جاؤ گے اللہ کو پاسا پلٹتے دیر نہیں لگتے ٹیبل کو ٹرن کرتے ہوئے دیر نہیں لگتے اللہ نے معاملے کو بدل دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہاں پر زوال کو شروع کیا اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو جاہو جلالی میں تھے جب دین سے دور ہوئے ہیں اللہ نے غیروں کو مسلط کیا کنگ فرڈینان نام کا ایک بادشاہ کیتھلک بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں پر اپنی فوج لے کر اندلس پر حملہ کرتا ہے جب پہلی بار اس نے حملہ کیا ایک بہت بڑے عالم دین شیخ علی اختار وہ تین ہزار کی فوج لے کر گئے مقابلہ کیا اور فردی نان کو واپس بگا دیا فردی نان نے دوسری مرتبہ اپنی فوج کو تیار کیا اور اس نے یہ سوچا کہ حملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو میں خرید لوں اور یہ اس نے چال چلی ہے کہ کئی مسلمانوں کو خرید لیا لالچ دے کر دولت دے کر عیش بتلا کر ان کو خریدنا شروع کیا مسلمانوں میں توڑ پھوڑ کر دی آپس کے دلوں کو بکھیر دیا اور اس کے بعد میں ایک بہت بڑی فوج لے کر وہ آیا کنگ فرڈینان اور اس نے پھر حملہ کیا ہے اندلس پر اور وہ حملہ اتنا سخت حملہ تھا کہ مسلمانوں نے شکست کھائی ہے اپنوں نے دھوکہ دیا اپنے غیر بن گئے اور ایسی زبردست شکست ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اندلس کی حکومت چلی گئی اندلس اندلس نہیں رہا وہ اسپین بن گیا اور اس زمانے کا حاکم شیخ عبداللہ خود اپنے ہاتھوں سے چاندی کی پلیٹ میں الحمرہ پیلس کی چابی کو لے کر جاتا ہے اور کنگ فرڈینان اور کوئن ایزابیلا ان دونوں کے ہاتھ میں وہ جا کر وہ سپرد کر دیتا ہے اور اس طریقے سے یہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی وہ شان و شوکت جو مسلمانوں کی تھی وہ شان و شوکت سب ختم ہو گئی اور وہ جو مساجدوں کو بنایا گیا تھا انہیں چرچ بنا دیا گیا کی جامع مسجد جو مسلمانوں کی سب سے بڑی نشانی تھی اسے کتھیڈرل میں بدل دیا گیا اسی طریقے سے الحمرہ پیلس چلا گیا اور وہ المدرسہ نام کا ادارہ آج مدرسہ یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا سارے حالات بدل گئے آج ہمارے لیے وہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بن چکا ہے سمر ہالیڈیز میں چھٹیوں کے موقع پر کئی مرتبہ ہمارے یہ پلانز بنتے ہیں کہ چلو اسپین گھومنے جاتے ہیں ذرا اسپین تو دیکھ کر آئے جب وہاں تو پتا چلے کہ اسپین کیسا ہے وہاں کے الحمرہ پیلس کو دیکھیں گے وہاں کردبا میں جائیں گے اور اسی طریقے سے ہم لوگ مالگا بیچ پر جائیں گے اور مسلمان آج سفر کر کے اسی اسپین میں جاتا ہے بلکہ اتنا کریز ہو چکا ہے کہ کہ منٹ ڈاٹ کام پر ہی بیٹھا رہتا ہے کب کوئی چیپ ٹکٹ آ جائے کب کوئی چیپ ایکوموڈیشن مجھے مل جائے تو میں جاؤں اور جا کر اسپین کا دیدار کرو میرے بھائیوں اسپین جانے کے بعد میں آنکھوں میں آنسو نکلنے کے سوا کچھ نہیں بچتا ہے یاد آتی ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ یاد آتا ہے وہ زمانہ کیسی جاو جلالی تھی اسلام کا کتنا بول بالا تھا جب اپنے بگڑ جاتے ہیں اور اپنے ناقدری کرنے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی جاگیر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے ایک قوم نعمت کی ناشکری کرتی ہے ناقدری کرتی ہے اللہ اس قوم کو پلٹ کر دوسروں کو حاکم بنا دیتا ہے اور یہی کچھ ہوا ہے آج خون کے آنسو بھی ہم روئے تو افسوس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اندلس اندلس نہیں رہا وہ اسپین بن گیا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح اندلس کو کو اور برباد کر دیا گیا اب ان غیروں نے اس کے بعد میں پلاننگ کی کہ بر صغیر میں جا کر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے لیکن اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو ان مجتہدین کو ان مجاہدین ملت کو کہ انہوں نے اسی وقت مشورہ کیا کہ جو حال ہمارا اندلس کا ہوا ہے اس ہسٹری کو ہم انڈیا میں دہرانے نہیں دیں گے ہم پاکستان میں دہرانے نہیں دیں گے ہم بنگلہ دیش میں دہرانے نہیں دیں گے ہم ان ملکوں میں اس کو دہرانے نہیں دیں گے اور تمام لوگ بیٹھے اور سوچا کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان ممالک کے اندر وہ حال نہ ہو چنانچہ تمام لوگوں نے سوچا کہ جس طریقے سے ایک حکومت اپنی فورٹ اور اپنے قلعے بناتی ہے اب مسلمانوں کو اسلام کے قلعے بنانے کی ضرورت ہے اور اسلام کے دلے مدرسے ہیں اور ہوا یہی انہی بزرگان دین کے مشوروں سے انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور ان علاقوں میں پورے بنوے سمیر میں لوگوں نے مدرسوں کی تعمیر شروع کر دی مکاتب کا سلسلہ شروع کر دیا ایک جال بچھا دیا مکتبوں کا اور اس طریقے سے بچپن سے بچے کو دین کی تعلیم دے کر ایسا ایمان اس کے اندر بٹھا دیا کہ کل جا کر وہ ملک کا یا قوم کا گدار نہ بن جائے اور اس طرح اللہ نے بر صغیر کے ان ممالک کی حفاظت کر لی کہ آج ان مدرسوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملکوں کی حفاظت کر لی اور انہی ملکوں سے ہم لوگ اس ملک میں چلے آئے لیکن وہی جذبہ لے کر آئے تھے مدد سے قائم کریں گے مسجدوں کو آباد کریں گے اپنی فیوچر جنریشن کی ہم فکر کریں گے تاکہ اسپین کی ہسٹری کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جائے اور اللہ کا شکر ہے ان جذبوں کے ساتھ ہمارے بڑے آئے ہمارے بزرگ آئے اور یہاں پر وہ مال کمانے آئے تھے روزی حاصل کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے صرف روزی نہیں کمائی جگہ جگہ پر اللہ کے گھروں کو آباد کر دیا اور یہ آج اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی جذبہ جو لے کر آئے تھے وہ جذبہ آج بھی قائم ہے اور اللہ کرے یہ جذبہ قیامت تک باقی رہے آج الحمدللہ ہم خوشی سے کہتے ہیں کتنے تھیٹرز تھے کتنے سنیماز تھے کتنے چرچز تھے کتنے پبز تھے آج الحمدللہ وہاں اللہ اور رسول کا نام لیا جا رہا ہے وہاں آزانے دی جا رہی ہے یہی مسجد جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو سب جانتے ہیں کسی زمانے میں یہ بھی تو ایک تھیٹر تھا یہاں پر تو ناٹک اور پلیز ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ جس جگہ پر ناٹک اور پلے ہوتے تھے آج وہاں نمازیں اور اذان دی جا رہی یہ مسجد ساجدین ہمارے قریب ریٹل اوڈ میں کیا تھا وہ یونٹ فور سنیما ہال لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسجد بنا دیا ابھی مدرسہ تعلیم الاسلام کے بارے میں سنا کہ بہت بڑا اسے خرید لیا گیا اور انشاءاللہ وہاں پر بھی ایک مدرسہ اور مسجد آباد ہو جائے گی یہ اللہ نے ایمان والوں کو جذبہ دیا ہے میرے بھائیوں اس جذبے کی ہمیں قدر کرنا ہے ورنہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے اور سست ہو گئے کہیں یہ ہسٹری دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے اس لیے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے آج تک تو اللہ نے ہماری عزت عزت رکھی ہے اسے نبھا کر رکھا ہے کہیں ہم اب کمزور نہ پڑ جائے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں ہم سے چھین لی جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ بہت بڑی بات ہے اپنے دین کی مذہب کی اپنی اولاد کی اپنے جنریشن کے دین کی حفاظت کرنا ان کے لیے ایسے نظام کو تیار کرنا جس کی بنا پر اسلام اور مسلمان محفوظ رہ سکے یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک بات میں آپ کو بتلا دوں اللہ کے آزمانے کے دو طریقے ہیں وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے کبھی حالات کو بیچتا ہے اور امتحان لیتا ہے کبھی نعمتوں پر نعمتوں پر نعمت دیتا ہے اور اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا یا نہیں کرتا ہے اس سے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے آج جو اچھے حالات ہیں مسجد آباد ہے مسلی آ رہے ہیں نمازیں ہو رہی ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ یہ نعمت ہم ہم نے دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایمان والو تم شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے اور یہ قرآن بھی کہتا ہے اکثر میں نے دیکھا سورت میں اور بروچ میں جب میرا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر جب دیہات کے علاقوں میں جاؤ سٹی میں نہیں دیہات کے علاقوں میں جاؤ تو الحمدللہ بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں ہمارے بھائیوں کے بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے بنگلوں کو وہاں پر آباد کیا ہے اور کئی گھروں کے باہر میں نے دیکھا لکھا ہے من فضل ربی باقاعدہ ایک ماربل لگا دیا جاتا ہے یا کوئی ٹائل کو وہاں پر ڈال دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ہا من فضل ربی جب میں یہ پڑھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ چلو وہ مکان والا سمجھتا ہے کہ یہ جو بڑا میں نے بنگلہ بنایا ہے یہ جو میں نے اپنا پیلس تیار کیا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے لیکن کبھی اس آیت کو پورا بھی تو پڑھو ہم تو یہی رک جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ میرے رب کے فضل سے ہے لیکن اللہ نے یہ نعمت دی ہے مجھے آزمانے کے لیے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں یہ نعمت بھی جو ہے اس میں بھی اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے کہ یہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں کوئی نبی نہیں لیکن وہ نبی بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بالانہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آئے میرے بازو میں آ کر لیٹ گئے اور پھر فرمایا ابو بکر کی بیٹی مجھے پرمیشن دینا تاکہ میں نماز پڑھوں عبادت کروں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بابا پاپ پر قربان ہو جاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے پوری اجازت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں نے پرمیشن دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے تھوڑا سا پانی لیا وضو کیا وضو کرنے کے بعد میں نیت باندھی اور نماز پڑھنا شروع کر دی حضرت عائشہ کا بیان ہے حضور نے نیت باندھی ہے قیام میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رونا شروع کیا بآش کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی اتنا روئے اتنا روئے چہرہ آنسو سے تر ہو گیا داڑھی آنسو سے تر ہو گئی یہاں تک کہ آنسو کے قطرے آپ کے سینے پر ٹپک رہے تھے فرماتی ہے کہ پھر رکو میں گئے رکو میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدے میں گئے سجدے میں بھی روتے رہے سجدے سے اٹھے پھر بھی روتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے آئے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اس وقت ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے پھر آپ اتنا کیوں روتے ہو پھر آپ اتنا کیوں روتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جا اندازہ لگاؤ اتنے بڑے نبی ہے لیکن نعمت ملنے پر رو رو کر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ نعمت کا ملنا بھی ایک امتحان ہے کہیں اس میں پھسل گیا تو میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اس سے میرے بھائیوں نعمتوں کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک امتحان ہوتا ہے ہمیں دونوں حالت میں حکم دیا گیا مصیبت آئے تو صبر کرو یہ بھی تمہارا امتحان ہے نعمت ملے تو شکر کرو یہ بھی تمہارا امتحان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امتحانوں کی تیاری نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح جذبہ نصیب فرمائے اور اور اندلس جو اسپین بن چکا ہے اس کی تاریخ سے ہمیں اللہ تعالیٰ عبرت لینے کے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا رب العالمین میرے بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آئندہ کل میرا کوئنٹری میں بیان ہے لہٰذا ہماری مسجد میں انشاءاللہ مسجد توحید الاسلام کے پرنسپل مفتی عبد الحمید صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے مفتی صاحب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 سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے مولا بہت بڑے خطا کار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عضو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں الہ العالمین معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ حقیقت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی نبوست کی وجہ سے تو ہم سے ہمارا ایمان مچھین لینا اللہ ہم سے ہمارا ایمان مچھین لینا اللہ ہم تو اتنے کمزور ہے اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں مولا ہم اپنا ایمان تجھے امانت کے طور پر دے دیتے ہیں اللہ تو ہی اس کی حفاظت حفاظت فرما دے مولا تو ہی اس کی حفاظت فرما دے اور اللہ اس ایمان کی برکت سے مرتے دم ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دے اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے الہ العالمین مانا گنے گاروں کا تاکار ہے بہت بڑے مجرم ہے لیکن اللہ اب جائے تو جائے کہاں اللہ تیرے سر کے در کے سوا کوئی دربی تو نہیں ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و پرور پروردگار ہے اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ بخشش کا معاملہ فرما دے اے ہمارے مولا ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو ختم فرما دے مولا گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے محبت دے دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے بھائی بھائی میں بھائی بہن میں بہن بہن میں محبت نصیب فرما دے اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے اللہ ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے مولا ایک بنا دے نیک بنا دے آپس میں بھائی چارگی نصیب فرما دے مولا اسلام کا بول بالا فرما دے چپے چپے میں کلمے کی دعوت کو عام اور تاب فرما دے اور مولا دعوت کے کام میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما دے مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم بیٹوں میں سے جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے یہ اللہ اسلام کی حفاظت فرما دے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے خصوصاً مولا ہمارے اس ملک میں اسلامی تعلیم کو عام اور تام فرما دے اور مولا ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے ہمارے ماں باپ زندہ ہو تو مولا تو نے تندرستی نصیب فرما دے ان کے چہرے پر صدا مسکراہٹ ہو وہ دنیا میں بھی ہنسے آخرت میں بھی ہنستے رہے اور مولا جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا پتہ نہیں کبھی آنکھیں بند ہو جائے نہ جانے کب ہمارا بلا واجہ ہے مولا موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق تطریب فرما دے الہ العالمین تیرے غصے سے تیری پکڑ سے حفاظت فرما دے اور ہم سب کو ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے ہماری تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و توالین یا مولانا انکا انتا دواب الرحیم سبحان ربک رب العزت یا امیت و سلام علی المسلمین